حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ وہ خمس جو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے تھا کیونکہ وہ صدقہ نہیں لیتے تھے لہذا خمس کا پانچواں حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا اور خمس کا ایک اور پانچواں حصہ آپ کے رشتہ داروں کے لیے تھا یتیموں کے لیے بھی اسی قدر یعنی پانچواں حصہ تھا مساکین کے لیے بھی پانچواں حصہ تھا اور مسافروں کے لیے بھی پانچواں حصہ تھا ابو عبد الرحمن یعنی امام نسائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ یعنی تم جان لو کہ جو بھی تم غنیمت حاصل کرو اس کا پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانا اللہ یہ تو آغاز کلام یعنی تبرک کے لیے ہے کیونکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے غنیمت اور خموس کے مسئلے میں اپنا ذکر پہلے اس لیے فرمایا ہو کہ یہ انتہائی عمدہ کمائی ہے اللہ تعالیٰ نے صدقے کی نسبت اپنی طرف نہیں فرمائی کیونکہ یہ لوگوں کا میل کو جیل ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ غنیمت سے کچھ مال لے کر بیت اللہ پر صرف کیا جائے گا اور یہ اللہ تعالیٰ والا حصہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اب امام وقت یعنی حاکم آلہ کو ملے گا وہ اس سے گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ خریدے گا اور جن کو وہ مناسب سمجھے ان کو اس میں سے عطیات دے گا مثلا جن لوگوں نے مسلمانوں کے لیے کوئی کارنامے سر انجام دیے ہوں اور جن سے مسلمانوں کا فائدہ ہو محدثین فقہ افاظ اور دیگر اہل علم وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں قرابت داری کا حصہ بنو حاشم اور بنو مطلی میں تقسیم ہوگا خواہ وہ مالدار ہوں یا فقیر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں سے صرف فقراء کو ملے گا اغنیا کو نہیں جیسے یتیموں اور مسافروں میں سے صرف فقراء کو ملتا ہے اور میرے نزدیک یہ قول زیادہ درست ہے واللہ عالم چھوٹے بڑے مرد اور عورت سب اس میں برابر ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ ان کے لیے مقرر فرما دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں تقسیم فرمایا کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں کہ آپ نے ان میں سے کسی کو دوسرے سے زیادہ دیا ہو اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاندان کے لیے اپنی متروکہ جائیداد کے تیسرے حصے کی وسیعت کر جائے تو علماء میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ان کے درمیان برابر تقسیم ہوگا مذکر مونس گنتی کے وقت ایک سے ہوں گے یعنی کم و بیش نہیں دیا جائے گا اسی طرح جو بھی چیز کسی قبیلے کو دی جائے وہ ان میں برابر تقسیم ہوتی ہے اللہ یہ کہ وضاحت کر دی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے حصے ان میں سے مسلمانوں کو ملیں گے کافروں کو نہیں اور ان میں سے کسی کو دو حصے نہیں دیے جائیں گے مثلا مسکین کا بھی مسافر کا بھی بلکہ ایک حصہ دیا جائے گا اسے کہا جائے گا ان میں سے جون سا چاہے لے لو اور باقی چار حصے یعنی خمس کے علاوہ غنیمت امام وقت یعنی حاکم اعلیٰ یا اس کا نمائندہ جنگ میں حاضر ہونے والے بالغ مسلمانوں میں تقسیم کر دے گا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو باون